أما بعد بالله من من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي المؤمنين رسولا عليهم عليهم آياته آياته يتلو ويعلمهم الكتاب والإسلام كانوا قبل ضلال مبين وآخرون منهم لما بهم وهو الحكيم

اللہ تبارک تعالیٰ اس امت محمد یا محمودوں کو جن جن نعمتوں سے نوازا ہو اور اس سے اپنے کرم کی بارش جس جس انداز سے کی ہے حقیقت یہ ہے کہ پہلی امتوں کے اخراج اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے پھر آنے والی امت کس طور پر نوازی جائے گی اور اسے کس طور پر بھیجا جائے گا کل قیامت کے دن جب آخرین اکٹھے ہوں گے تو جن کا امتیں موجود ہوں گی اس وقت اس امت کے احوال اس کے آماد اور اس کے نامات کے دیکھ سے تمام امت حیران ہر وقت جائیں گی کہ یہ کیا لے کر آئی اسے کیا ملا اور اس کے درجات کا ترقی اور بلندی اور عصمت کس طرح تھی اور یہ امت اللہ نے کس طور پر کی بہت آپ ہوتے امت کے نامات کو آپ دن نہیں سکتے ایسے تو خدا نہیں کوئی نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو نہ ہم اللہ کی زندہ نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں لیکن اس امت کے جو نعمتیں دی گئی ان نعمتوں میں جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان میں سے صرف دو کا میں تذکرہ کروں گا پھر اس کے ساتھ کروں گا اور اس لحاظ سے کروں گا کہ جس تقریب کے سلسلے میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں ان کا تقاضا یہی ہے کہ صرف ان دو بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے گمن جو چیزوں کی آگاہی ان شاء اللہ کو ساتھ بیان کر دیا جائے سب سے بڑی نعمت جو دو ہمیں دی گئی ایک طرف ہمارے آقا سید حبیب خطاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں گرامی اور دوسری طرف جو کتاب عظیم ہے تو وہ قرآن کریم ہے جسے آج آپ نے سنا اور جس کے سننے پر آج آپ یہ تقریب سے منا رہے ہیں بہر ایک ہے کتاب اللہ اور ایک دو داتا کا ساتھ ہے جس پر یہ کتاب ہے اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو قرآن کرم قرآن کرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیا جاتا کیونکہ سنت اس طور پر اللہ کی نعمتوں کا مورت اور اللہ کی نعمتوں کو لینے والی نہ بنتی جس طور پر کہ قرآن کے سے اللہ قبر تعالیٰ نے اس امت کو اپنی عدالت سے ناراض کیا بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قرآن کے سوا اور قرآن اپنی بات میں اس چیز کا اس چیز کا تعلق تھا کہ کوئی ایسی بات ہو جو کہ قرآن کے انوار کو اپنے اندر لے لے اپنے اندر سمے لے اور قرآن اس کے رد و میں اس طور پر شرائط کر جائے اور اس کی رد رد میں اس طور پر پتر جائے کہ اس کی بات خود فرافہ قرآن بن جائے اور وہ بات کون تھی اور وہ کون شرط تھا جس درد کے اندر قرآن جیسی کتاب میں آنا تھا وہ درد حضور انور سب لمبیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ والی بات تھی جسے اللہ نے سنا اپنی سب سے بڑی کتاب کے نظر کے لیے جسے اللہ نے سنا کہ وہ قرآن خود تک پترے اور قرآن کو اس طور پر اپنے انداز کے لحاظ سے شرارت کرتا چلا جائے کہ قرآن کا ہر غیر بنتا چلا جائے قرآن کی ہر حقیقت اس کا ایمان اور اس کے دل سے اس کے انوارات میں تبدیل ہوتا چلا جائے وہ صاحب کے لحاظ سے قرآن کا مجموعہ بن جائے اور باقی کے لحاظ سے قرآن کے روپ اور قرآن کی حقیقت اس کے میں اس پیڑ اتر جائے کہ اگر ہم یوں کہیں کہ ایک پرانے ناسک ہے اور دوسرا پرانے سینک ہے ایک کتاب ایک قرآن کتاب میں پڑھا جاتا ہے اور ایک قرآن محمد قسم کی صورت سے دیکھا جاتا ہے یعنی میرا مدعا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ قرآن کو صرف طور پر مناسبت ہے کہ قرآن کو ہم محمد قسم سے جدا نہیں کر سکتے اور محمد قسم قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے آپ کی بات آپ کے آلات آپ کا ظاہر آپ کا باطل قرآن سے نکل ہے اور قرآن کوئی ایسی ذات کو پا نہیں سکتا تھا وہ قرآن کو پورے طور پر اپنا سکے یہ محمد قطن ہی کی بات تھی جس نے قرآن کو اللہ سے لے کر سینے لاکھ تک اس طور پر اپنایا کہ اگر آپ یہ چاہیں اور یہ معلوم کرنا چاہیں کہ قرآن کو اپنی صورت میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم گلا ہو کے تک بھی کریں گے کہ جس میں قرآن کو اپنی صورت میں دیکھنا ہے محمد عالم میں اللہ اور یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ قرآن آتا اور کوئی دوسری بات دیتی تو پر قرآن کو اپنا لیتی دیتی محمد کی ساتھ نے قرآن کو اپنایا ہے اور اس کا بڑا سبق صرف ایک سب میں تھا بڑا سبق یہ تھا کہ قرآن جو آیا وہ تمام انسانوں کے لیے آیا اور وہ قرآن آیا خاتم القطب بن کر آیا اور محمد ستم کے آئے تو خاتم النبی جھوم بن کر آئے اور اپنے جب جو کو القطب ہے تو سب القطب پر اپنے ہلو راج کمال کے ساتھ ندنی ندی اپنے نصیبت جب دونوں کا نام نہیں ہے اپنے نصیبت کے اندر اللہ کے نظام ہدایت جملے میں نیت اپنے انتہائی کمال سے پہنچی ہیں اور اللہ کو تعالیٰ نے اپنی اطارا کا جو چھوٹا آئے والا نبی والا اطلاع السلام کو شروع کیا تھا اس کی انتہائی ناراض جا کر محمد سیسم کے ختم نبوت موجود ہے اگر محمد سیسم کی ختم نبوت نہ ہوتی آپ خاتم الگی نہ ہوتے تو اللہ رب کی وہ تقلیم انسانی وقت نہیں ہو سکتی تھی اس لحاظ سے ہم یوں کہتے ہیں کہ جیسے یوں کہا گیا کہ اللہ اللہ رحمت ہم کہتے ہیں کہ یہ وہی دودھ کا وقت ہے اس چیز کا جس میں کہا گیا تھا کہ رضاکانہ محمد اللہ تم رباق رسول اللہ خاتم فیصل جس طور سے اپنے نبوت اپنے اندر اللہ کا کی ذات سے تمام کمالات کو لینے والی بنی ہے خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو نہیں سکتے تھے اس وقت تک جب تک کہ اللہ کے تمام انعامات کی تکمیل آپ کی تک نہ ہوتی کیونکہ وہی رہی خاتمندی ہوگا جس کے اندر خدا مند قدور انسانیت کی تکمیل کے اور انسانوں کو دینے کے جملہ سامانوں کو پورا کر دے وہ خاتم خاتمندی نہیں ہو سکتا جو کہ کسی ایک خاص طبقے کے لیے آئے جو کسی ایک خاص علاقے کے لیے آئے جو کسی ایک خاص ملک کے لیے آئے وہ خاتم النبی نہیں ہو سکتا جس کی ختم نبوت کی تشریح کے لیے یا اس کے اس کو نیا کرنے کے لیے کوئی نیا نبی وجود میں آئے وہ خاتم النبی اپلن نہیں ہو سکتا نقلن نہیں ہو سکتا دلیل کے لحاظ سے نہیں ہو سکتا ختم نبیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو خاتم النبی ہے اس کو اللہ تبارک بتایا ظاہری اور باطنی تمام اپنی نعمتوں کو شامل کرتے اور قرآن نے خود کر دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی جملہ نعمتوں کو پورا کر دیا تم کہا سکتا اب جو نہ تم دن تم کیا پہنچ اور ان تم نئی لتی اور عید تو نہ تم اسلام ابھی یہ تمام ایسی حقیقت کے مختلف طرف دین کی تکلیف محمد کا کا خاتم ہونا اور قرآن کا دیا جانا یہ ایک ہی حقیقت ہے جس کے مختلف رخ ہیں اور وہ مختلف رخ اس نوعیت سے آئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سنا تھا تمام انسانوں کے لیے تمام زمانوں کے لیے اور ہدایت کی جتنی بھی نیمت اللہ انسانیت کو دینی تھی وہ محمد نسل کے ذریعے سے دینی تھی تو اب قرآن اپنے اندر ان جملہ علوم کو رکھے گا جو علوم جو علوم کے کسی نہ کسی یا ملک یا علاقے د بنانے کے لیے ضرورت ضرورت پڑے گی وہ تمام امیر قرآن میں ہوں گے اسی بنا پر حضور احمد تک نے ساتھ فرمایا کہ مجھے اولین اور کے علیم دیے گئے اور ایک مقام پر فرمایا کہ اندر علیہ السلام جتنے علوم لے کر آئے ہیں اور جتنے دیکھ کی کتابوں میں دیا گیا ہے وہ بھی مجھے دیا گیا اور اس کے علاوہ مزید مجھے عطا فرمایا گیا اور یہ تمام علوم جو ہیں یہ قرآن کے اندر منتقل ہیں قرآن کے اندر چھپے ہوئے ہیں دیکھنے والی آنکھ سطحوں میں دریا کو دیکھتی ہے لوگوں میں سارا کو دیکھتی ہے اور جو جس کی آنکھ نہیں ہوتی وہ سارا نہیں دکھائی دیتا وہ دریا دکھائی نہیں دیکھتا دیتا اگر دیکھنے نہ دیکھنے والے نہ دیکھیں تو وہ ان کی بیماری کا قصور ہوگا قرآن میں ہر چیز موجود ہے اور ہدایت کے دکھ سے اس میں کوئی بھی کمی نہیں کوئی تاریخ نہیں اور اس میں ہر چیز اللہ خبر کو تعالیٰ نے رکھتی ہے اور اس کا ایک سبق یہ بھی اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ محمد صلی اللہ ہو وسلم اللہ کے آخری نبی بن کر آئے اور آخری نبی کے لیے یہ لازم ہے خاتم النبی جین کے لیے لازم ہے کہ جتنی پہلی امتیں گزری ہیں وہ تمام امتیں اس نبی کی امت آ کر بنے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لحاظ سے تمام ندیوں کے جانے یعنی طور پر ہیں کہ جتنی کی جتنے ندی چاہے گزر چکے وہ تمام محمد صلی کی جملہ امتیں جو ہیں اور محمد کی امت ہیں یہاں تک ہم پڑھ کر ایک قدم اور آگے کہیں گے کہ پچھلے ندیوں میں سے جن پہلے نبوت دی گئی اگر جو کوئی ندی آتا جیسے کہ ایک ندی آئے گا ہم پرتی سارے سبام تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی حیثیت سے دنیا میں آئے گا یہ بات نہیں ہوگی کہ وہ باہر کا آدمی ہوگا اس وقت بنی اسرائیل کا نبی بن کر نہیں آئے گا وہ محمد کا تم کا قلتی بن کر آئے گا یہ بہت غلط ہے اگر تم یوں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو باہر کے لوگوں کی ضرورت نہیں اور باہر کی ہدایت کی ضرورت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی امت میں اگر بڑی اسرائیل کے نبی بن کر آتے ہیں حق سارے سلام تو ان کی رسالت ان کی سات کے ساتھ قائم ہے اور جہاں تک خدمت امت محمدیہ محمد کا تعلق ہے وہ نبی کی حقیقت سے نہیں آئیں گے بلکہ خالی محمد کا سمجھ کرائیں گے میں یہ کہوں گا بات باتیں ہو جائیں دیکھو بنی اسرائیل اس وقت تک بنی گنی کی امت تھے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اب بنی اسرائیل ہوں یا بنی بنی اسماعیل ہوں یا بنی ابراہیم ہوں یا بنی نیم ہوں یا ہند کے رہنے والے ہوں یا سندھ کے رہنے والے ہوں یا تین کے رہنے والے ہوں یا آسٹریلیا کے رہنے والے ہوں یا امریکہ کے رہنے والے ہوں دنیا کے جس حصے میں بھی کوئی انسان بچتا ہے اس وقت محمد لسن کی جو محمد کی امت میں تو ہے تو یہ سوال نہیں چاہتا ہوتا کہ اسلام آئیں گے تو وہ تو بنی اسرائیل والے ہوئے تو اس امت کو کیا ہے اس کی کہ بنی اسرائیل کے نبی کی ناپاسی کرے بنی اسرائیل محمد وقت امت دعوت جیسے ایک امت جس وقت نبی آتا تو ندی کے سامنے پورا کا پورا نجمہ ہوتا ہے اور وہ پورا کا پورا نجمہ پشک والا ہوتا ہے جس وقت نبی آتا ہے اور ایران ندی ہوتا ہے پورا کا پورا انسانی کا نجمہ اس کے سامنے ہوتا ہے اور وہ والا ہوتا ہے لیکن پشک والے نجمے کے سامنے آ کر اپنی دعوت کو پیش کرتا ہے اور یوں کہتا ہے لوگوں کو میں لے کر آیا اس کو قبول کر لو تو ہدایت پا جاؤ گے اور اگر قبول نہیں کرو گے تو اس دنیا میں بھی ناکامی کو دیکھو گے اور آپ رقم کی حما کو دیکھو اور جتنے بے نبی جس وقت کا ہوتا ہے بنی اسرائیل کا نبی اسرائیل کرنے کہے گا کہ یا بنی اسرائیل بنی اسرائیل والے میری بات کو مان دو میرے روز چلا رہا کر ان کو کہیں گے اور بے نبی تمام انسانوں کے لیے آئے گا وہ نہیں کہے گا یا ثم لعلكم تتقون سل یا دعوت دے گا کر کہے گا یا إله إلا الله کو قبول کر لو تاکہ جاؤ انسانیت اپنے جسم کل میں محمد شاپ کی امت ہے آپ اس میں دو سب ہو جائیں گے ایک سب کا وہ ہوگا ایمان میں لیتا آئے گا وہ سب کا ایمان کے لے والا وہ امت محبت پہنائے گا اور جو ایمان نہیں لائے گا بات دانت کے بیمہ کہ وہ امت سے نکل جائے گا وہ امت پہ دعوت پھیلائے گا یعنی اسے بات پہنچی ہے لیکن ان سب نصیبوں میں بات کا مانا نہیں تو اس لحاظ سے محمد وسلم کے ہیتا نبوت میں دائرہ نبوت میں ہر انسان اور ہر دل شامل ہے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے جتنے بھی جنات آئیں گے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنتو دعوت کے اندر ہیں آپ کے دائرے دعوت کے اندر ہیں ان سب کو ماننا پڑے گا ان کی ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں اور پھر ایک بات میں نبی باتیں کر دوں کہ دیکھو کہنے والے دن کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ لے کر آئے تو یہ پہلی کتابیں جو رہتا ہے السلام ان کی لے کر آئے تو کتاب کا کیا بنے گا ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ الکتاب کے حاضر علیہ السلام پر اتنی انجیل تھی یا تو رات تھی اس سے پہلے ابراہیم تھے یا روح تھے جتنے بھی شوہ پترے جتنی بھی کتابیں آئیں قرآن اپنے متعلق کہتا ہے محمن یہ جتنی بھی پہلی کتابیں ہیں ان سب کی کو حفاظت کرتے ہوئے اس سب کا نکڑ اور اس سب کے روم کو قرآن میں اپنے اندر دیکھ جس نے قرآن جو قرآن پر ایمان لایا وہ تمام پہلی کتابوں پر ایمان لایا جس نے قرآن پر عمل کیا اس نے تمام پہلی کتابوں پر عمل کیا تو جس نے قرآن کو چھوڑا اس نے نہ قرآن کو مانا نہ پہلی کتابوں کو اس تمام لحاظ سے کہہ رہا تھا کہ قرآن کی عظمت کو جانو قرآن کریم کی ازمک پہ چانو اس کی جسک وسک پہ چون اور اس کے اندھ کو سمجھنے کی کوشش کرو تو یہ کتاب اللہ ہے اور یہ الکتاب کتاب ہے حقیقت کے لحاظ سے کتاب کا اگر کسی کو نام دیتا دیتا ہے تو وہ یہی الکتاب ہے جس کے بارے میں خود قرآن نے کہا لا تیل جس کے کسی نقطے میں جس کے کسی چھوٹے میں جس کے دیر جگہ میں کوئی سب کی گنجائش نہیں سب سے لے کر پانچ تک الف سے لے کر ایک تک اور بائی زندہ سے لے کر تین ماچ تک اپنے اندر علوم کے ہدایت کے انداز کے برسات کے کے سمندر کے لیے جو ہے اور ایک ایسا نہ پیدا کلا سمندر سمندر ہے قرآن کریم میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ پورا قرآن ایک سمندر ہے میں یوں کہوں کہ قرآن کی کا ایک گول سمندر ہے اور جن کے دل ہیں اور جن کی نگاہیں ہیں اور جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور جن کی قرآن سے مناسب ہو جاتی ہے اور جو قرآن کے سمجھنے والے بن جاتے ہیں ان سے پوچھو کہ قرآن کے ایک خرچ میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا قرآن نے کہا ہے کہ اگر بن جاتے قلم تمام دنیا کے اور سمندر بن جاتے سیاہی تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوتی میں ہوں کسی سے قرآن کے علوم پورے ہو نہیں سکتے اگر تمام وقت کرم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہیاں بن جائیں تو قرآن قرآن کریم سے پورے علم کا ہاتھ نہیں ہو سکتا یہ لامتناہی متنا ہی کی والی بات لامتناہی کہیں آپ لوگ ان کی بولی میں غیر بن کہیں گے فیملی تین فلپ ہمیں تو آپ کی بولی نہیں آتی وہ تین فلپ ہی والی ہاں؟ جس کا علوم کی کوئی بھی حد نہیں ہاں جی؟ اس کی یہ کتاب ہے جس میں عموم تو کے ہیں جیسا صاحب ان کتاب ہوتا ہے جیسی کتاب کی ہوتی ہے اگر جس میں قرآن کو دیکھنا ہے تو وہ جس میں کتاب کو دیکھنا ہے اور کتاب کو جاننا ہے وہ کتاب کی کتاب کو دیکھنا ہے جو بات آتا ہے بات دوسری کو چل جائے اس کے ساتھ ایک سو دیتا ہوں اور ان کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ دیتی تھی مستی جہاں آرام مستی خطر کرتی تھی اس میں کچھ اچار تو ہے دھوم متی ایران کے ساتھ پہنچی تو پردے والی تھی بدبہ ہوا تھی اور اور وہاں تک پہنچے تو وہاں سے جو بادشاہ سلامت تھے اس نے اورنگزیب کو دکھا کہ یہ شاید تو مجھے یہ مسئلہ بہت پسند آیا ہے تو میرے دربار میں گروا اور شاہ نے کہا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹی تیرے پیروں نے اس خان پر پہنچا دیا تیری طلب ایران سے ہونے لگی تو کہنے لگی اب کا جان زیادہ تو کچھ نہیں چاہتی ایک شیر کہا جس کا مطلب یہ تھا نقص اپنے اچار میں دور مخصوص ہے چھٹی ہوئی ہے جیسے کہ گھر کے دن گھر کے خود مقصد میں میں کے دن میں اس طور پر نقصی ہوں جیسے کہ پھول کے گلاب کے پتے میں پھول کی خوشبو چھٹی نہیں ہوتی ہے اسی طور پر میں اپنے اچار میں اس طور پر چھٹی ہوئی ہوں تو جو مجھے دیکھنا چاہے وہ میرے اچار سے دیکھ تو اسی طور پر جو خدا کی بھی بات کو لینا چاہے جو خدا کو دیکھنا چاہے اور خدا کے انوارات کو لینا چاہے اور جو خدا کی محبت کو اپنانا چاہے اور خدا کی معرفت کو لینا چاہے اسے چاہیے کہ قرآن کو لے قرآن کی جی بات خدا کی جی بات ہے قرآن کے انوار خدا کے انوار ہے قرآن کے اندر حقیقت اقلی ہے یہ قرآن کسی غیر کا کلام نہیں یہ خدا کا کلام ہے خدا کی صرف ہے خدا کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور دیکھو اگر قرآن کو قرآن سمجھ کر اور پڑھ لو اور دل کے ساتھ پڑھو اور زبان کی موت کے ساتھ نہ پڑھو اور کام کے باہر کے پردوں کے ساتھ نہ پڑھو بلکہ اس دل کے ساتھ پڑھو جو کنٹے مریض ہو جو کنٹے ترین ہو جو نرم دل ہو جو پتھر والا دل نہ ہو جو لوہے کا نہ ہو جو کہ دماغ کے دل نہ ہو بلکہ جس کے اندر قرآن کے لینے کی طاقت ہو ایسا دل اور اس دل کو قرآن کے امیر کی طرف متوجہ کرو دیکھو کہ یہ قرآن کو اور انداز کو لے کر تمہیں خدا کا کیسا اور دیتا ہے قرآن کا تو ہر دور انسان ہر کا انسان ہے قرآن کی تو ہر بات خدا تمہارے سب کو کھوتی ہے قرآن کی تو ہر بات انسان کو خدا تک پہنچا دیتی ہے قرآن کے تو ہر لوگ میں خدا کی آتی ہے تو کسی نے کہا ہے دیکھو جامع مقام پر کہہ گئے میں اس کا دیوارے بتا لے گفتار کھیتر اس سے اکثر جو ہے بہت ایسا ہوتا ہے کہ دیپ کی بجائے شہید سے بھی پیدا ہو جاتا ہے دیکھا نہیں آواز آتی ہے تو دل کو نکال کر لے تو جیسے کا مقام لے لیتی ہے اسی طور سے دوستوں کلام کلام کا مقام لے لیتا ہے اگر خدا کو جاننا چاہو کسی کو جاننا چاہو تو قرآن میں اترو قرآن کو اپنے اندر پڑھو قرآن کو اپنے اندر اتارو یہ قرآن دباؤ کی بات نہیں یہ قرآن کام کی بات نہیں یہ سب سے پہلے دل سے اترتا ہے اور جب اترا تھا تو میرے آتا سید امدال حضرت محمد علیہ وسلم کے بھی دل ہی پر اترا تھا اس دور کی پہلی بدلتی دل پر ہوا کرتی ہے ورنہ دیکھو کے لحاظ سے اگر قرآن تو قرآن سکتا ہے ہم انگنی اللہ سب قدم لگ رہا ہے یہاں سے اگر پر سلامت والا کتنا پہاڑ ہوتا ہے مضبوط پہاڑ ہوتا ہے اگر اس پر کچھ فرحان اترتا تو ریزا ریگا ہو جاتے جیسے کہ ان شاء اللہ پر ایک تجلی جگہ تھی تو پہاڑ کا کیا حال ہوا تھا کیا حال ہوا تھا سر رنوسا پہلے رکھتے تجلہ رب تو ہی جنگل ہی بچوں پر سرو کا کہتا پہاڑ سے پہاڑ سے سرما ہو گیا تو جیسے دل کر تجلی تھی قرآن کے ہر ماہ میں تبدیلی نہیں ڈالی ہے یہ تمہارا جس قیمت کو اور اس کی اس کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتا یہ قرآن جو آتا ہے یہ دل میں یہ طاقت ہے یہ دل ہی کا پیمانہ ہے جس پیمانے میں وہ بات آتی دل پیمانہ ہے فرمایا نہ کی بلا بلا بھول یقین کرتا تمہوں نہ تو مجھے اپنے میں لے سکی نہ آسمان ہم مجھے اپنے میں لے سکا اگر میرے سکتا میرے امین کا کوئی گنجینا اور سردانا بنا تو وہ مومن کا دل تھا یہ مومن کا دل کی سیزت ہے جو قرآن کو لے سکتا ہے اور جس میں قرآن اتر سکتا ہے یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہا گیا ہے ٹھیک کہا گیا ہے تیرے قرآن کو تیرے قرآن کو تینوں سے لگایا کس نے میں کہوں کہ ایسے بن جاؤ کہ جی کہنے والے بن جاؤ کہ تیرے قرآن کے سینوں میں بسایا ہم نے قرآن کو اپنے سینے میں بسانے والے بنو قرآن کو اپنے دل میں لینے والے بنو کس کے منہ کو لو کس کے کو لو یہ قرآن جب دل میں آئے گا نا تو جب یہ اندر آتا ہے تو پھر دن بدل جاتا ہے اور جب دل بدل جاتا ہے انسان بدل جاتا ہے جہاں جب جب دل بدلتا ہے تو انسان بدل جایا سکتا ہے دل کے بدلنے پر انسان کا بدلتا ہے میرے آتا سید لمبیا حضرت محمد نے انسان کروایا اور ارشاد فرماتے ہیں دیکھو تمہارے دلوں کے اندر تمہارے جسموں کے اندر دوست کا ایک روزہ ہے اگر وہ درست ہو گیا تو تم بھی سمجھ جائیں گے اور اگر وہ گزر گیا تو تم بھی گزر جائیں گے ریئل ریئل ریئل کل کل کل جان کے لیے دن ہے دن ہے دن ہے دن کے بننے سے انسان بنتا ہے اور دن کے دیدار پر انسان بلک جاتا ہے تمہیں رات کر رہا تھا کہ دیکھو ہمارا تو دل ہے لیکن دلوں کا بھی کوئی دل ہوتا اور ہمارے دلوں کا دل قرآن ہے ہماری روح کی قرآن ہے ہماری جان کی جان قرآن ہے قرآن کے آنے کا دل بنتا ہے قرآن کیا ہے حق خدا کا تعارف کرانے والی کتاب خدا تک پہنچانے والی کتاب انسان کے دنیا مسائل کو حل کرنے والی کتاب یہ دنیا کے مسائل ہوں قبر کے مسائل ہوں حضرت کے مسائل ہوں اور آباد کے مسائل ہوں یہ تمام مسائل حل ہوتے ہیں کس سے قرآن سے قرآن ایسی کتاب نہیں کہ آپ لوگوں کی بولی میں آپ کو نہیں کھیل جائے تو کیا کہتے ہیں آپ کو ہو جائے یا غلط ریک ہو جائے یا گزشتہ زمانے کی کتاب ہو جائے یہ ہر زمانے میں یہ نغمہ ستو لالا کا نہیں پاگل یہ متنا ستیہ بھولو لالا کا نہیں پاگل بہار ہو کے لا اللہ یہ میں سمجھا چوبی کمی ہو یا چودہ تھوڑے کوئی وہ ہو جائے چودہ ہزار سال گزر جائے تو خدا کی قسم قرآن دا ہی پاتا ہے جیسے جہاں تو چودہ سال پہلے دیتا ہے